سفر دوران دو شان ہو بے پرواہ تسان نبی دیا گھر والیاں ازواج آج متارا تھی بے مثال جے النساء تسان جگ دیا عورتوں چ لگی یعنی بے مثال لیکن شرط لگائیے یعنی تطم یہ صاحب لکھ رہے ہیں شرط شرطن و وفبل ہی یہ شرط ہے جو اللہ تعالیٰ نے مثلیت کی نفی کی ہے یعنی کیا مطلب جو فرمایا تم کسی کی طرح نہیں ہو وہ واسطے شرط آپ شرط کیونکہ مسئلہ گورجا گورجا گورجا گورجا گورجا سمجھ نہیں سارے مسلمان شخصوں کے نقیوں مسجد و فضل ان عالم صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری والے کوئی فضول کیا ہے تو میرے ان خوب کوئی نہیں ہے تم پرہیزگار بنو گی تو پھر تم تمہارے جیسی کوئی عورت نہیں ہو اب یہ مفہوم شرط ہے کہ صاحب آگے ہو گیا مفہوم شرط ہے اس کا مطلب ہے بنا تو پھر بیماری دوسری ارچل کے بارے میں کیا کرتا پھر یہ فضیلت جو ہم بیان کر رہے ہیں اور مشریت کی نفی کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہوگی یہ ثابت اسی صورت میں ہوگی تم پرہیزگار یعنی پرہیزگار رہو جس طرح سے پہلے پرہیزگار ہو اسی طرح پرہیزگار رہو تو تم بے بچا سمجھ لیا تم یہاں سے میرا سہروں کو شرم آنا چاہیے سید آپ کے نبی سید شاداب کے لوگ ہیں سرکار سے ملا سلم آ رہا تھا جن کو نس قرآن کو نس میں اہل بات اہل بات نہیں ہوتا اسی وجہ سے جلال اسی پر جلد یا جیسے اللہ وسلم آگے ساتھ دیا کمرے کے میرے سے گھر تو کمرہ ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اب جب آپ آپ جب بولتے ہیں فلاں کے گھر والے اور بیوی اور بچے آتے ہیں ایسے ہیں نا میں کہا رہا ہوں کیوں راج لگا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اہل بیت عرف کے اعتبار سے اور ضرورت کے اعتبار سے بیوی پر بولا ہے بچوں پر بولا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے واجب متحرات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں جن کو قرآن دسن رہا ہے یار ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما رہا ہے اگر تم پرہیزگار رہو گی جس طرح ہو تو تم بے مثال تم بے مثال جس کا مسلم کیا نکلے گا اگر تم پرہیزگار نہیں رہو گی بولو پھر بڑا ہوتا یہ سید جا رہا تھا اسی وجہ سے ہمارے گھر صاحب جس کے گھر سجد کی ہو رہا فرمایا میرا نہ ہوماتا کام فرما کہ قرآن کی نسل دی گئی بات کو سمجھ یعنی اس نس سے اشارہ یہ ملتا ہے مفہوم میں شادش اعتبار یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی کی گھر والیوں اور دوسری عورتوں اگر اگر فرق ہے زمین آسمان کی اور ان کے مثال دو مثال ہیں اور لشکر کا آدمی ہے نصاب آپ کو سمجھنا ان کی طرح اور راؤ نہیں ہے وہ مثال ہے اور شان رکھتی ہے یہ ایک شرط ہے کہ ہر روزگار ہوں گا بات کو سمجھنا اس واسطے جب سید سجنا والا کام کرے گا کرے گا براسی اس کلام چلام پر سنو تو خواص خواص وہ اپنے فکر اپنے عمل کی وجہ سے پرواز ہوتا ہے ان کی سوچ بلند ہوتی ہے ان کا عمل بلند ہوتا ہے اگر سوچ اور عمل عوام کا والا تو کیسے عجیب بات ہے سوچ اور عمل میں عوام کے برابر اور خواش ہم تو عوام کی تو عوام وہ عوام ہے یہ بھی عوام ہے یہ تو بنتی ہے کہ وہ عوام میں داخل ہو رہی ہے خواص کو جبکہ سوچ بھی ایک ہے ایک بات سمجھنا ایک آدمی ایک کجروں کی طرح کام کرنا ہے چکلا مسئلہ چکلا چھوڑا ہم اس کو مثال یہ مطالبہ ہمارے لوگوں سے مجھے کنجر نہ کرتے اچھا یہ بتاؤ کوئی سید ہے تو غیر سید ہے مولوی ہے بول مولوی ہے غیر پیر ہے اگر وہ ننگے پاؤں چلے گا تو سب کو ننگے پاؤں کہو گے یا پیر مولوی اور سید اگر ننگے پاؤں کہو گے نہیں یہ جوتے پاک باز رو تو جا رہا ہے ایمان سے بتا اگر سید اور اگر وہ بالکل لو ننگا ہو کر جا رہا ہے تو کیا اس کو جو کہیں گے یہاں پر کر جا رہا ہے کوئی کہ اس کو سید سے نہیں کہیں گے کہہ رہے سید جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ جا رہے جا رہے کہ کپڑے والا کیا بولو بولو یہ مطالبہ کام کرنا رام والا دعوی کرنا خواص والا اور لوگوں سے مطالبہ بھی کرنا ہمیں خواص جب مولویوں نے پیروں نے کنجروں کے کام کر رکھے ہیں کنجروں والے کام کر رکھے ہیں ہم وہی الفاظ اب یہ مطالبہ کرنا کہ جی نہیں جی نہیں ہمیں لفظ صحیح بولو جی بولو جی ہم کام عوام والے کریں گے آپ ہمارے آواز کریں ارے بھائی یہ مطالبہ اپنے خطروں کے خلاف خلاف خلاف اب ایک کنام سے بتا رہا ہوں ایک سید جلدی کھانے لگ جاتا ہے اور ایک میرا سے جو ہے وہ حلال خوراک کھا رہا ہے تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ سید جو ہے وہ حلال کھا رہا ہے اور میرا سی قریب کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے بولو بولو بولو کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں بھائی یہ فرق کیوں نہیں کرتے یار فرق کرنا چاہیے وہ سید ہے سید کہ ٹریتی جو ہے وہ تو برفی بننی چاہیے اور اگر کوئی دوسرا برفی کھاتا میراسی تو اس کو ڈٹی کھانا چاہیے کیوں وہ رہا مراسی کے ساتھ جب ٹٹی لگے گی اپنا برفی لگے گی وہ ٹٹی بن جائے گا اور جب سید کے ساتھ ٹٹی لگے گی تو برفی بن جائے گا افسوس ہے اسلام میں سب اتنا دل ہی شدید ہمارے حضرت صاحب چھوٹا پیشاب جانا اور ماتا نے یہ بتایا اگر سید پیشاب جائے تو پلیز اگر کام کرنا ہے ماتا دوسرا بھی طرف مولوی جی صاحب کی شاہ کرے تو خاص طور پہ بھی پیر صاحب صاحب صاحب اس کا مطلب ہے پڑھائی برائی برائی ہوتی ہے جو بھی کرے گا برائی کرائی کرائی یہ بھی کیسے کرے کہ نہیں کرے گا سمجھ رہے ویروں کو جھنجھوڑ رہی ہے جو اس بھومنڈ میں ہے ہم جس طرح مرضی کرتے رہیں گے ہم پاک ہی رہیں گے ہم زمانے سے بے مثال رہیں گے ہم کو کوئی غلطی ہوگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ اللہ کے مطالعات کے متعلق واضح بیان آ گیا روزگار رہے گی تو بے مثال رہے گی اگر بے مثال روزگار نہیں رہو گی کی ہو جائے جو مثال شام کیا ہوں تمہاری ختم ہو جائے اب سمجھ آ گئی کیا ہاں جی۔ میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ غلط یہ بہت بڑی غلطی ہے اس کی یہ سمجھتے ہیں کہ جو سید ہے جو مرضی کرتا ہے کفر کرے جو جائے پلیتی کرے بغیرتی کرے سب بشان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو عمل پیچھے گرا دیتا ہے اس کو میں سب آگے کر سکتا کیا یہ حدیث کو اب اب دیکھو ہم نے غیر سید دیکھا عمل نے ان کو آگے کیا پیچھے نہیں کیا اور ہم نے سادرات گیلانی گیلنج سید نہیں تھا پکا پیٹا سید ہے گلانی یہ گیلن تھا ملتان کا ملتان کے گلانی جو ہے کہ پکے پیٹے سید ہے موسا پاک شہید کے لاگے اور وہ روش پاک میرا کے گئے لیکن دیکھو اس نے کفر کیا لانت لی یہ چیز امر بھائی یہ لوگوں کی انتہائی گمرائی ہے اور سادات کا کر دیا اس بات ملا خوشانتی جو ہے سیدوں کو تباہ کر رہا اوترا مرو اگ تو سید یہ مطلب یہ نہیں گل سمجھا جو جی؟ یہ دسو پانی فاٹی کا گھر بولی پانی پیچھا پیار ہو یہ مطلب ہے جی یہ گل کرتے ہیں پانی جنہ مرضی قریب ہو اگ بجا لیا جائے مطلب یہ منگتے ہیں کہ سید جانم جان کیوں سید جانم جائے گا تو پھر آخر گے ہاں ہوں پانی آ گیا پہنچ جائے گی میں تو آ گل پڑھ کے میں میں ہل گیا اس لیے مطلب نسب اصل نہیں ہوئے تو بعد دلیل ہو ہے جب عمل چمل کون اللہ نبی گھر والیاں اگر تک کوئی بے حیائی کام کرے گی نا دگنا آزاد دہانا گا انہیں دو راہ اور اللہ کے آسان سمجھا جی مت تھی سمجھو اللہ فرما کہاں کا سمجھا مت تھی سمجھو کہ اصل نبی دیا گھر والی تو اللہ نے سانو دو راہ آزاد دے دیا کیونکہ ادھر حبیب ہاں جی ایسا نہ میرے اگر کوئی شبش مشکل نہیں دے میں خالق ہوں حبیب میرے میرے میرے پاپا میں انہوں کا پاپا تھوڑا اپنا اپنا پیارا اگر ایسا کرے جڑا مل ارام ہو دوسرا بھی کرے اگلے آپ ود دے سمجھ قرب بجن وجہ میرا اپنا جب غلطی کرے تو میں بہت دوسرے دوسرے ایسا نہیں راٹتا کہ پرانے پارٹی حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں بچوں کو فرمانے پترو اگر کوئی اور غلطی کرے گا تو ایک سزا دیا گا خوشی کرو گے تو دوری سزا اسی وجہ سے حسنات الابرار لگا رہے سے یسو یسو تصور تصویر دور بیٹھا میں گل سامنے ہوگی بےد بھی پہ سمجھا سمجھا نہیں یہ سمجھے گا بھی میرے واسطے نقصان دے پہ بےد بھی سمجھے سامنے بھی ایک بار کچھ ہم کرتا ہے کچھ دکھا لے گل دور بیٹھا تو میں کہہ دیا چاہوں گا پہلے گل سامنے ہوگی سب تو نہیں گزار سمجھ لگی الگ لگی حال لگی الگ لگی یہ چیز بھائی تو آپ سے گزارش ہوگا عوام کے درجے سے آپ کر آپ نے جب علم میں دین حاصل کرنے میں اس وقت آپ عوام کے درجے سے مل سکتے کیا ہے بات ہوئی ساری چمکنے سے طرف ہوئی دعوی آب آسرا سا عوام کو چھوڑ جو ہو جس حال سے گزر رہے ہو یہ خواص کا حال ہے تمہارا فرض بنتا ہے کہ اپنے آپ کو عوام سے مختلف رکھو جی اج دے ملا کر لان کے باہر نکل طلبا ٹوپیاں جی کیوں آ کے باہر گزارنا تو مولوی نہیں اس واسطے بعد لباس مزہ پوری نہ بناؤ لیکن کچھ نہ کچھ انہوں کی آرام کے نام ضرور لگتی ہوئی بعض اس کر کے آرام ہوئی نا وہ سان یہ نہ سمجھا کہ میرے موجود میں نہیں یہ مولوی ہیں دل جو ہے نا میرا موجودہ نہیں رکھتے ایک تھوڑا تھوڑا کدلا نہ بھی رکھا بغیر سارا بھی رکھ دیا ساڈے والا بھی رکھ دیا سمجھ لگ اس واسطے افسوس ہے ممتاز جس طرح جس طرح تمہارا علم تمہارا دین ممتاز ہے تمہارے احوال ممتاز ہونے چاہیے تمہارے اعمال ممتاز ہونے چاہیے تمہارے اقوال ممتاز ہونے چاہیے تم نمایاں بنو تاکہ لوگ تمہاری سزا کریں جو نہیں ہے کہ تم لوگوں کی سزا شروع کریں بھارت مینو یہ گل بڑی پیڑی لگتی ہے کہ تلا شکر نہ سکو مینو بڑی شرمندگی ہوگی ایمان میں میرے کو سچ پوچھ دو نا تسمیہ میں اللہ تعالیٰ قیامت میں نے فرما دیتا ہے چشتیا تو فضلہ ہے اے کام تو کیوں کیا شرم ہوگی میری شرم ہوگی میں میں کیوں کام خاص بات کرو حکم سنو تو پہراس حکم سو تو چھتر پڑھنا نہ پڑھنا برابر محنت نہیں پانچ حصے ویکن والی حصے سنن والی حصے سنگن والی حصے چکھن والی حصے چھون والی حصے ہے سارے جسم پانچ حصہ لانتی فرنگی سکول دے کے سانو اتنے تک پہنچایا ہے کہ ساری پوری قوم اللہ ماشاء اللہ کسی کا نہ دے پوری قوم دیا پانچ حصوں میں کوئی نہ کوئی حصہ ہما وقت جناج مصروف رہی پاوے بڑھیا دیا حصہ نے پانچ تو پاوے بنے پاوے سفر نے پاوے حضر رات جدیں پانچ حصوں کوئی نہ کوئی حصہ جناج مصروف رہی یا ویکن والی حس مصروف ہے یا سننے والی حس مصروف ہے کوئی گانا پچھن دی کوئی فلم پچھن دی یا ویخ رہی ہے وہ سب جنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اکھان کا جنا ویکن کنا کا جنا سننا اچھا اسی طرح گلا مصروف جنا کر رہا چیٹیاں ننگیاں گلا کرتے جی نام مرا سور قوم جی بے شرم بے حیا بنی برائی تو ڈکن برائی تو روکنا اونی شرمیلی بن گئی برائی تو ڈکن ویلے برائی تو روکنے ویلے اونے شرمیلے بن جانے نے جن بے شرم بنے کیسی یعنی شیطان نے شان ایک شیطانی دسی ہے کہ تھی اس طریقے سے مرو کہ کرو ہما وقت بے شرمی کا کام لیکن جدو کو برائی تو ڈکن لگے اس لیے انتہائی شرمیلے بن جاؤ تاکہ اگلا لفظ ہی نہ بول سکے تاکہ جیڑی بغیر لگے کھڑے گا لانا یہ اسی طرح لگی رہے یہ چلتی رہے مولبیاں دیا حصہ بھی مصروف نے پیران دیا جناج مصروف نے عوام دی جناج مصروف نے حکومت والے پھر ٹھیک لیا اج میں یہ گل کر رہا سا کہ پتہ نہیں میں کشمیر چل رہا کہ کن باروں میں رب سونے والا کہ بے حیائی کی گل نہیں کرنی پھر جدو اس قوم بے حیائی حائی بغیر کھولنیا پہ دسنا پہ خبردار کرنا پہنتا ڈکنا پہنا پھر بے حیائی گلا کر مجبور ہو جائے مجبور کہ نہیں کر دو کہ اگلے پلے اگلا برا یعنی کیوں کہ دنیا اندر کمینے لوگ گزرے گے کمی کماری کمینے جیڑیاں گلوں تو انہوں نے شرم آتی سنی یا وہ اپنی بےزتی سمجھتے سن گلوں سکول والا طبقہ لان کی انہوں نے بےزتی سمجھ کی بجائے کنجر کے بچے فخر گلوں کے فخر کرتے ہیں ہوں جدو کمینے کمی کماری کمی مراشی جڑے ہوں سن وہ جیڑی گل سمجھتے سن بےزتی پنڈی لانسی کام تو کر کے فخر محسوس بنی دسو لاہنیاں اس گند تو نفرت دلان واسطے جی اتمی مینے تے لفظ نہ بولیے ننگے تو نیترے باز کئی یعنی بے حیائی تے بے شرمی تے پلیتی دوس مقام نو پہنچ گئے نے کہ انہوں نے شرم چ واسطے بندے نو انتہائی بے شرم یہ مجبوری ہے ایمان نال مجبوری ہے ورنہ اسان جڑے اسلام نو منن والے ہیں اندر این حیا شرم دی این حیا شرم دی گل ہے کہ بندہ پیار نہیں کر سکتا لیکن وہی اسلام پھر سان وہی اسلام سان یہ دستا پیا کہ جس طرح علاج کر دیا اگے مریض ویکیا جا اسی طرح تصائی مریض ویکو جی کوئی کمینا اس درجے کا تو انہوں ننگیاں گلیں کرو تاکہ وہ درد غیرت زمیر جاگے ہے بابا جی زنا چٹا ننگا ٹبر آپ بس گڈی سارا کام چومی پٹ رہی چیڑ رہے چھاتی پٹ رہی تھلے لما پا رہی فلان کر رہی بس سچے ہوئی کام آدھا جاندیا خدا دی میں پھر سانو یار کر اللہ وقت دے تین اس سور دی زبان والا کچ سٹے کتی دیا پترا تین ہزار نہیں آتی دنیا کتنے اپڑ گئی ہے بغیر پیا یہاں سورا واپس لاؤن واسطے ہور دس کہڑا طریقے سان بھی دس جی ایڈے بے زمیر ہو جان ہوں میں میرا سفر ہوا چودھری منے منایا چودھری نے میں واضح نہیں کرتا منے منایا چودھری یعنی علاقے بھی M P M L A سب آپ ہی پانچ وہ مینو کیا سنا میرا چاچے تائے میرے کٹھے ہو گئے تو مینو ہوں اندازہ لگا جی اس قوم کی کی شرم گل کر چاچے تائے کٹھے ہو گئے میرے یار انہیں نہ لیا تو میں نام لیا یار یہ تیرے کو جو کچھ ہے سارے کول بھی ہے تیرے ود سے کو گڈیا وا سارے شاس وا رپیا وا تیریا فسدیاں چاچا ہوں اگو اگوں میرے پتیجے گل گا پتیجا پہ آدھا اگوں کہ تا جی چاچا جی وہی کام وہی شاید جی تے کول وہی میرے کول کو اور میرے کو کہڑی شاید ہوں آ بغیر کی یار بغیر چاچا جی ویکو آپ الیکشن لڑنے لڑتے جانا تھی لڑتے نہیں لڑنے آپ جو جی الیکشن لڑنے ہیں تو ووٹ لین جانے سانو پتا ہوں بھی آپ بڑھی گشتی ہے کنجری زمانے آپ بھن کہنے کہ نہیں بھن ووٹ سانو دے ہوں کنجری بھن کہنے والا جا بغیرت نہیں ہوتا تو چاچا جی ہوٹ دسو کی بولی بھڑا بولی بولے <laughs> سدکے کی پہنتا چاچے یعنی چاچے ہوئی جدو بولے نا ستھرا بولے سر ٹھیٹ پونا بھی کھلو جا رہا ہے اس کی لبڑی لبڑی اچھا میں بولتا میں گل سنا سچی سچی دسیا جی تھی کہڑی گل پچھو لڑ کے آ جائے جی؟ تھی ہاتھ نہ پڑھا جی ماں ہاتھ نہ پڑھا جی بھن ہاتھ نہ پڑھا جی خالا پھوپی نکی تو لے کے بڑی دیکھ تیری نکی نے نکیتا کنجر دے بچے شروع نکی تو ہوگی میں کہ یار سچی دسیا جی ماوا جی ہاتھوں پڑی بھی تو سارا کچھ ہوں میم دسیا جی تھی کھوتی مگر لڑ کے آئے جی یا کتی مگر لڑ گیا کنجرو جیل بھری پی یہ کہڑے کام کہڑی شاید وقت بھن کا نہیں لگا ماں کا نہیں لگا ٹبر کسی عزت کا نہیں لگا ہوں پیچھے کتی کھوتی رہ گئی وہ پچھوں ضرور وقت لگا ہونا بھی کتی مینو ہوں لگتا تھی جیل اس اللہ کوئی انسانیت رہ گئی ہے جڑا میں سوچ سوچ کے یار گرد صاحب بیٹا اللہ دا ولی بندہ کتب بندہ لوگوں بخ ٹوپی والے دعا چھتی ایڈا والا بندہ ہے جدو گل کرتا کرتا ایڈی گل کر داڑی مبارک انہوں سال پچاسیا ہوں کے سواد لیتے ہیں گالا کٹ کٹ پھر میں سوچ سوچ کے میں نہیں اس بندے کی مجبوری اچھا جس درجے کے بغیرت لانتی بن گئے سوائے گال تو واپس نہیں سارے پیٹ پونا جا اس کا تقاضا بیان کرنے والا جڑا وہ اپنے منگا بولے تا اقبال جیسا بندہ پیار رم جو ماں اس زمانے کے لیے موزوں نہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کفن کتنا مہذب بندہ آدر صاحب نے گالا گیم گالا کٹتا گالا کٹا جلال پور ڈانڈے پاس ادھر کا ہے پورا وہ اپنے پتر لیا وہ بینک افسر بڑا بڑا کدھر کو گیا تھا صاحب گانا رساب گہنا پڑا جیسے سکلوں کدنے وہ کدھر میرے کو آیا تو میں اس جگہ کم چکا ادھر گیا سمجھ نہیں لگ تو میں گل کہ اقبال جیسا بندہ پیا دسو دسو یار ایمان لال دسو یہ لفظ بولنا کہ بونڈ لرا نگا لفظ تمیز دیکن اقبال جیسا بندہ کہہ گیا اس کا پوری قوم نو کہہ گیا اللہ انگریز تو گانڈ مرا مرا بن کیوں کہ آنا ترقی اتو لگی عزت اتو اتنی آخری یہ بندہ گانڈ مرا نہ دکان بنا کھوتے کھوتیاں کا آخر جہاں بندہ بنا زیل ٹپر بنا حق بڑا بٹھیرا ہوں یہ بھی یہ حق بنتا ہے کوئی کلا چڑھا دو آدھا ہوں اگریز کے کلے اے کھوتیا اپنی ٹوئی دے تو ٹوئی چ کلا اپنا ایڈی ننگی گل اقبال جیسے بندے کرنی پی دس کیوں کی خوشی جگہ جگہ سے فوٹو ٹنگی کھڑے تو وہ میں تمہیں انگریز تو بونڈ مران کی دعوت دینا انگریزی حضرت صاحب کی کوئی ہو جی وی گال دسو اقبال مجبور کر اقبال دے شیر وہ آدھا اگر ہی آگ ہو جائے جبھی نے خود منے دل در درے ہوں سری راہ بچو بچ دے کے آخر ہفتے دار دفر تالان درے ہوں وہ کہ اگر ایک عزت سمجھنا جی تینوں آج لب گئی تے سمجھنا مینو انگریز تے لبی تے پھر دو دعوت میری دونوں قبول کر اقبال کر دو دعوت قبول کر ایک دی چوکھٹ تے سجدہ کریا کر مسجد نہ بڑھیا کر گرجا لب کیوں کہ عزت ذلت دینے والا رب ہوتا تو تو آنا سانو عزت اتوں لبی ہے تو پھر رب تیرا ہوئی ہے تو ادھر ہی چل کر خبردار جو خدا دی مسجد بنے چل گر گئے معلوم ہوا سکولی نو صاف دعوت دیتی اقبال نے گرجے جان کدھر جان دی گرجے جان اور کشمیر تو اگر سکولی طبقہ گرجے تر پہ اور رب کا شکر کا سجدہ دا کر شکر کا سجدا کرا گے میرے مولا سونے منافق مگروں لکھا اندروں گرجے کا پوجا اندروں خدا دا نہیں گرجے دوسرا سمجھ سمجھ آ آ آ گئی گئی ہوں نکل کے پیا وہ جاؤ اچھا ہوں یہ پوچھ انہوں نے کبھی گال نہیں سکتی وہ تو آدھے سن کسی نے پوچھنا چشتی نہیں گانا کھڑ تین گالا کھڈن والے آج سمجھی بیٹھا دھیان مارتی تو میں گلتی کر بیٹھا مینو تو چنگا وہ نہیں لگا یہ کی چکر ہے اللہ سمجھ آئی بجائی گل کرتا سر ایک ایک دعوت سجدہ وہ کرنا رب والے پاس سجدہ نہ کر تیرا مشہور ہونے دوسرا سریلا سرین جڑا کوئی ذرا لاپ سمجھتا سرینا انہوں پتہ لگ گیا سرینا چوتڑ جن کو چوتڑ اقبال کہہ رہا سری ہم بچوں بچتے کیا کر سال سال سال سال نہ مولویاں پیران یہ سور خنزیرا عوام سڈے سڑ کر نے آخیا میں مفکر پاکستان شمار ہونا تسا کرتے تھے میں مفکر اسلام شمار ہونا میں آخری فکر کر کر سوچ سوچ کے تمہوں میں یہ فیصلہ دے چلے تھی اس سے قابل جی تھی انگریزی پوتے جی انہیں آخر بنایا جنہوں تو عزت آنا یہ ہوں اپنی سرین اپنی سرین کلے دے بس یہ گل رہ گئی یہ کام ٹکرال ہے تاکہ تیری عزت آخری پوری ہو جائے میرا میرے ایک بولی وہ جا کے انہوں جی، آخیا جی وہ کمپیوٹر اپنا آن کی بیٹھا سی انہوں نے آخیا جی، شاہ جی آ ذرا سنیا جی انہیں سٹ پڑا کر جگ کتنے جان دیا جگ گلا مارتا رہتا ہوں گلا کتنے چل سکتی علم الدیان علم الفدان حدیث وہ آتا ہے میں ویخ رب ان کی ننگا کرتا تھان تے اللہ میرے بے پرواہ جڑا ویلی ہے نا اپنا مولوی صاحب امام خطیب ہے انہیں آخیا جی میں اتنے بیٹھے ہوں حکیم بھی ہو جڑا جماعت اہل سنت نائب صدر سدکے صدقے جو اہل سنت جی نائب صدر کا ہونا اگے حال کو یہ نائب صدر پتہ نہیں صدر لگی وہ کہتے رہے وہ کمپیوٹر چلا لینا بہلی کیونکہ چلا کمپیوٹر باہر کے ملک کام والا اسی طرح انگلش انگلش وہ انوار لو لو مشرار مدرسہ نہیں ملتان کازمیا کا کا اتوں پڑھیا چلا کے باہر بچے پڑھا قرآن پاک یا جو بھی کسی پڑھنا کمپیوٹر یہ بھی سکول ہے کھلا کڑے سارا پتا بٹن ماریا ربو تو جیڑا کوئی کچھ ویچ چکیا ہوں نا بندہ وہ سارا کچھ ویچ آ جانا بٹن مارو نا بھی آ کچھ ویچ بیٹھا وہ کہتے میں بٹن ماریا تھڈوں ننگے بندے تے بڑھیاں زنا وہ سارا کھل گیا شہر کمبل زمانہ زمانہ کتنے جان جان دیا دیا جی تو تو بابا دسو صحیح جی، علم امام پر مانا کیتا کسی بھی نہیں کیتا ہونا کیونکہ بدن کا علم یہ آج بھابی بزرگ کی گل سن مناظر اسلام مناظر اسلام پورا منیا من ابد ال قادر محدث بڑے محدث آپ سرکار نسل پال ایک بچی محترم سائما بی بی سائما ہوئی ہم تو یہ فرقہ اہل حدیث جو ہے یہ اپنے مذہبی امور میں سرکار کا گورنمنٹ گورنمنٹ یعنی اس نے گورنمنٹ انڈیا سی انگریزوں کی سرکار گورنمنٹ کا مذہبی امور میں دار ہے مذہبی امور اچھے مذہبی اچھے مذہبی اچھے ہاں بھابی انگریز کا سرکاری مذہب شیعہ شیادی دو مذہب سرکاری نے جتھے انہوں نے مسلمانوں میں مذہب رکھنا پوے کف رکھنا پوے اپنا اس لیے آدھے شاہ جی؟ سعودی انہوں پونا حکومت انگریز انگریز رکھا بنوائی ایران یہ اپنے مذہب میں دستی بنائے ہاں جڑا کو مسلمان ہونا چاہے انگریز انگریز مطلب پاسے دا یا کوئی کسی دے ہاتھ دے مسلمان ہونا چاہیے انگریز کہنا بھائی آ دو مطلب جی ادھر ہی آ گیا جی۔ اچھی بڑا ہی انہوں نے سرکار یار صاف نکل دی صاف لکھ چاہیے اچھا اچھا اچھا وہ ابدل قادر روپڑی صاحب مدد سرکار جی مرزائی صاحب پڑھا پڑھا پہلو تو سرکار برداشت کرتے رہے چلو سڈے بھی ہے یہ بھی ہے چلو ٹھیک لیکن بعد گسا لگا بھی اپنی جوگی لے گئے کسی کھاتے جوگے نہ رہے وہ آپ گسا لگا تو پھر کیس ہوا ہائی کورٹ سائما کیس بڑا چلیا سی اخبار بڑی فوٹو فاٹو تھے یہ ہوا اخیر پھر وہ کیونکہ پاکستان اندر اہل حدیث جو بندی جن بھی ہیں یہ پھر جناب جی بابے مسٹر جناب نے جیوے پاکستان سے جمع تو دعوی والے یہ وہ تو سارے جلوس کٹ کے پاکستان کے کے لیے جنگ جنگ رہے رہے گی گی ہاں جی، ہاں کوٹ جڑے نے ہلن نہیں دینا خلاف اٹھانے والی آواز ختم کر گے انہیں پھر فیصلہ کر مرزائی درزائی حق کیونکہ کوٹ جو بہادر پسند فیصلہ ہو گیا جی مرزائی مول جی چنکنے وجہ جا بیٹھا وہ کڑی لینا لندر جا بیٹھا ایٹے بزرگ محدث لوگ نے انہوں ہاں جی تے ساڈے امام دی بھی گل سن لے ساڈا ایک امام ہویا امام تحاوی آپ اپنی بچی محترما پڑھا ہاں۔ اپنی بچی محترما سبق پڑھا سن صرف لفظ کا بولیا جامع تمنا علیہ و جامعنا کم علیہ اے شافعیو تم مجامعت تمانا ہوتا اتفاق کرنا شافیوں تم نے ہم پر اس مسئلے پر اتفاق کیا ہمارے ساتھ اس مسئلے پر اتفاق کیا ہم نے تمہارے ساتھ اس مسئلے پر اتفاق کیا لیکن لفظ بولیا اس کا مانا جما ہم بستری آپ دی بیٹی ہے مسکرا ان پڑھا رہا سنگا آپ نے ہمیں نظر گی یہ مسکرائی بیٹی محترما ہال کارے آپ ویکیا نا اللہ نوار کر دیں اللہ میری بچی نوارے پانے ہسی کیوں ہے مسکرائی کیوں ہے لف لف پتا پتا پتا پتا میرے آپ دیا سی دعا اللہ نے سنی بس چند کڑیاں دے آپ دی وفات اسے گل وہ ان شرمیلے لوگ ہوں وہ جہ شرمیلے لوگ ہونے مان نال دس ہوئے پھر گل گل بھی تو شرما کرنی پہ جی ہوں مرگائی کو مولبی جی نفی کھڑی ہو گئی مرگائی گھر کے اندر آن کے ٹھوکا ٹھاکی کرتا ہوگا پھر یہاں سورا واسطے سچی دسی اچھی کہڑے لفظ بولیے ذرا دسیا جی الٹا فخر کوٹ والے پجا دین پہ آخر ہے ہلنے نہیں دیں گے سجوں کی بحالی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ مر گیا سو آپریشن والے آپریشن ہی کرنا پہنا آپریشن کو بغیر اس قوم کی بیماری نہیں ٹھیک ہو سکتی پکی یہ بلکھا پتا یہ پتا نہیں چاہیے سانو کا پتا یہ اپنا پتا نہیں ہاں، یہ وقت جس گرا جی آم آپس کا لال سنا دشا کے حالات پیدا ہو جان گے تو فرمایا اس وقت جڑا برائی تو ڈکے گا بالکل ہوں بہ نقش نقش نقش جی, جی۔ کرم جلد مزہ ہاں ہاں